اگر انہوں نے دوستی کرنی ہے دلی دوست بنانا ہے کوئی راستہ بنانا ہے ہم ہمراز بنانا ہے کسی سے بہت زیادہ محبت کرنی ہے تو وہ صرف مسلمان ہونا چاہیے کافر یا اہل کتاب یہودی عیسائی غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے وجہ اس کی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں تم ان سے اپنی سادگی کی بنیاد پہ محبت کرتے ہو لیکن انہوں نے اپنے دلوں میں نفرت کو چھپایا ہوا ہے یہ کسی بھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے ان یہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے بعض اوقات ان کا حسد ان کا کینہ ان کا بغض ان کا غصہ ان کے زبانوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے لیکن جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے اللہ فرماتے ہیں ان کو تم پہ اتنا زیادہ غصہ ہے کہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کو تم پہ غصہ ہے اتنی سخت تم سے نفرت کرتے ہیں یہ غیر مسلم لوگ کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی ملے کوئی بلائی ملے تو انہیں اچھا نہیں لگتا اگر اس کے برعکس تمہیں کوئی نقصان پہنچے کوئی تکلیف پہنچے کوئی برائی پہنچے تو پھر یہ بہت خوش ہوتے ہیں اے مسلمانوں و ان تصبر و تقولہ یزور رکم کئی دہم شیا اگر تم صبر سے کام لیتے رہو اور تقوا اختیار کرتے رہو پھر یہ غیر مسلم تمہارے خلاف جو بھی تدبیر کریں گے وہ تدبیر نقصان نہیں پہنچائے گی تمہیں کیونکہ اللہ رب العزت جو بھی وہ کرتے ہیں اسے گھیرنے والا ہے اگر ہم اس آیا مبارکہ پہ عمل کر لیں کہ وہ ان تصویر و تک و لا یزرکم کئی دہم شیا اگر ہم صبر دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور تقوا اختیار کر لیں یہ دو کام کر لیں تو غیر مسلم ہمارے خلاف جتنی بھی تدبیریں کرے گا جتنی بھی سازشیں چلائے گا ہم اس سے بچ جائیں گے اس کی سازش اس کی تدبیر اس کا مکر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن احکامات کو بالکل پسے پشت ڈال دیا دوستی ہے ہمارے ان کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ہم دل سے ان کو اچھا سمجھتے ہیں اچھا جانتے ہیں ان کے اداکار فنکار ہمیں ان کے نام زبانی یاد ہے بڑی محبت کرتے ہیں ہم ان سے مسلمان کا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ اسے بھی نام یاد ہیں وہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ کوئی انڈین فلم ہو ہم سب مسلمان آج کے دور میں اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جگہ جگہ ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ نے کہا تم ان کو دلی دوست مت بناؤ تم ان سے محبت مت کرو ویسے تو ایک اصولی سی بات ہے اسلام اس بات کی بھی دعوت دیتا ہے کہ انسانیت کے ناطے سب کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ محبت کے ساتھ پیش آؤ لیکن دلی لگاؤ وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی اور سے محبت کی جس سے بھی جس نے محبت کی وہ انہی میں سے ہوگا قیامت والے دن انہی میں سے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کن کن اعمال میں کن کن اقوال میں کن کن باتوں میں ہم غیر مسلموں کی پیروی کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں غیر مسلم کی محبت ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کو خدارہ نکال دیجئے صرف اور صرف محبت رسول اپنے سینوں میں بسا لیجئے اور محبت خدا اپنے دلوں میں سما لیجئے پھر اس کے بعد آج کے ہمارے سبق میں دو بہت اہم باتیں ہیں ایک کافروں کو دوست بنانا کافروں سے محبت کرنا اور دوسری کہ اگر ہم صبر اپنائیں اور تقوی اختیار کریں تو کافر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ان دو باتوں پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ آئیے ترجمہ سنتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو نا تم بناؤ بیتانتن دلی دوست من دونکم اپنے علاوہ لا لو نہیں وہ کمی چھوڑتے تمہیں خبالن برباد کرنے میں ودو وہ چاہتے ہیں ما عنی تم تمہارا تکلیف میں پڑنا تحقیق قطقیقاد تل بغضاء ظاہر ہو چکا غصہ بغض من افواہی ان کے منہوں سے وما اور جو تخفی چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے اکبروں وہ بہت بڑا ہے قد تحقیق بینا ہم نے بیان کیا لکم تمہارے لیے آیات آیتوں کو نشانیوں کو ان کن تم تاکلون اگر ہو تم عقل رکھتے ہاں تم اولائی خبردار تم ہی وہ لوگ ہو تو ہبو نہم تم محبت کرتے ہو ان سے ولا یحبو نکم اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے و تو اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلی سب کتابوں پر و ادا اور جب لقو کم وہ ملتے ہیں تم سے قالو تو وہ کہتے ہیں آ منا ہم بھی ایمان لائے و ادا اور جب خلو تنہا ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں عزو تو وہ کاٹتے ہیں علیکم تم پر انا ملا اپنی انگلیاں من الغیز غصے سے کل کہہ دیجئے مو تو تم مر جاؤ بغیزکم اپنے ہی غصے کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بدات صدور سینوں کے راز کو ان تم سسکم اگر پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی تسوہم تو وہ بری لگتی ہے ان کو وہ ان تصبکم اور اگر پہنچے تمہیں سیئتن کوئی برائی یفرہو تو وہ خوش ہوتے ہیں بیہا اس کے ساتھ ان تصبرو اور اگر تم صبر کرو وتتقو اور تم تقوا اختیار کرو لا یقم تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں کئی دہم ان کا مکر شعی ان کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ بیما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں محیط ان گھیرنے والا ہے وہ آخر و ان الحمد للہ رب العالمین